وہ بتائی کہ ایک بچڑا ذبح کیا جائے اور آگے کا معاملہ آگے بتائیں گے پہلے اتنا کر لو کی انہوں نے یہ حکم پورا کیا مقتول کے خون کو ایک دوسرے پر ڈالتے تھے تم نے کیا ہوگا تھا تم نے کیا ہوگا اخیر میں یہ طے ہوا کہ حضرت کے علیہ السلام نے جو حکم کیا ہے بچڑے کو ذبح کرنے کا اسے تلاش کیا جائے جب یہ ذبح ہوگا تو آگے کا حکم پوچھیں گے ان کا مزاج بنانا تھا ماننے کا جتنا نبی کہے اتنا مان لو اپنی عقل ضرورت سے زیادہ مت چلاؤ یہ تمہارے لیے نقصان کا سبب ہے نبی کی نافرمانی اور اس کے حکم کے خلاف ورزی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے ایسا مت کرو یہ حکم تو ہر زمانے کے لیے ہے آج بھی ہماری بڑی پریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم دو چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں جنت کا داخلہ بھی چاہتے ہیں اور عمل کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں گناہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کی ناراضگی کے جتنے کام ہیں ان سے بچنا پڑے گا تو اللہ راضی ہوں گے اس نے خود اس کو فرمایا ہے کہ میری رضا چاہیے تو میری رضا والے کام کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا میری مرضی آپ پر چلو تو راضی ہو جاؤں گا یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی نہ کرے اور اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے اس کو آزمائش میں ڈالا جائے اس کو پریشان کیا جائے اس پر مصیبتیں حالات آئیں اب یہ جو سیلاب آیا وہاں جو لوگ مدد کی چیزیں تقسیم کر رہے تھے تو ایک گاؤں میں گئے جہاں مسلمانوں کے پچاسی گھر تھے لیکن نمازی تین تھے جمعہ کے دن پندرہ نمازی اور عید کے دن تیس نمازی ظاہری بات ہے کہ پھر حالات آتے ہیں حالات کیوں آتے ہیں اس پر تو کتابیں لکھی گئی اور خلاصہ یہ نکالا ہے کہ حالات یہ ہم لوگ خود لاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ فلان فلان کام کرو گے میں راضی رہوں گا خوشحالیوں سے نوازوں گا اور جب خلاف ورزیاں کس حد تک کے پہنچ جائے گی پھر میری پکڑے گی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا اس نے کہا امیر مجھے چھوڑ دیجیے پہلی مرتبہ میں نے چوری کی ہے تو حضرت نے فرما تو جھوٹ بول اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ کسی مجرم کو ایک مرتبہ میں پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتے ہیں چانس دیتے ہیں اور جب یہ موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا کوئی سبق نہیں سیکھا جاتا کوئی عبرت نہیں لی جاتی پھر اللہ کی پکڑ کا وقت آ جاتا ہے تو انہوں نے باغل نافات کا تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ حکم تو اب نبی کی منہ سے نکلا ہے اس کے خلاف ورزی مشکل ہے نہیں کریں گے تو اور حالات آئیں اور یہ بچڑے کا تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ہوا ان کے سوالات کی وجہ سے انہوں نے خود سوالات اس نے کیے کہ معاملے کو تنگ کر دیا اس لیے صحابہ کرام سے بلا ضرورت سوالات کرنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور یہ صاف بات فرمائی کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل اپنے انبیاء سے بہت سوالات کرتے تھے سوال کریں گے تو جواب آئے گا جواب آئے گا تو آپ کام آئیں گے آپ کام آئیں گے تو عمل ضروری ہوگا اور حکم پر عمل نہ کرنے کی شکل میں نافرمانی ہوگی نافرمانی پر پکڑ تو خود مشکلات مت پیدا کرو دین آسان ہے جیسا ہے جتنا بتایا ہاں کوئی بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی تو بغیر سمجھے عمل بھی مت کرو اس کو سمجھو سمجھ کر عمل کرو اس لیے امام بخاری رحمت اللہ نے کتاب العلم کو پہلے رکھا ہے اور امال کے افواق کو پیچھے رکھا ہے اس بنا پر پہلے سیکھے گا تو صحیح عمل کر سکے گا عمل کے لیے علم ضروری ہے اس لیے علم کو مقدم کیا ہے یہ علم محنتوں سے آتا ہے سیکھنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے تو پوری کتاب لکھتی کیسی محنتیں کی ہے لوگوں نے کیسی دعائیں کی ہیں حضور نے خود علم کے بڑھنے کی دعا کی ہے یہ پوری کتاب العلم کی پیشانی ہے وہ قربی علما تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ ایسا بچڑا مل جائے حدیث میں ہے کہ جب یوں کہا گیا کہ بچڑا دبا کرو تو کوئی بھی پکڑ کے دبا کر دیتے تو ہو جاتا لیکن انہوں نے سوالات اتنے کیے تو پھر جواب آتے گئے ایسا ہو ایسا ہو رب ایسا ہو ہل چلانے والا نہ ہو کھیت میں کام نہ کیا ہو بالکل بوڑھا نہ ہو نہ ہو نہ ہو کوئی شخص ہے شب اب طلاق کرنے جاتے ہیں تو ایک چیز ملتی ہے تو دوسری نہیں ملتی رنگ مل گیا تو وہ جو ہے ہل میں جوتنے والا وہ کھیت میں چلنے والا ہے وہ نہیں ملا تو بار بار گاڑی کے کام والا ملا سب خوبیاں ملتی جو رنگ نہیں ملتا یہ بھی مل گیا تو عمر کا بڑا ہے حیران ہو گئے بہت تلاش کیا بہت تلاش کیا اور یہ باہر ہی تلاش کر رہے تھے کہ پھر جائیں مسالم کلام سے کہیں کہ ایسا بچڑا دنیا میں موجود ہی نہیں کیسا لیکن ان کے بڑوں نے کہا کہ نہیں جب ہم نے مانگا ہے تو ایسا جانور کہیں نہ کہیں ضرور دستیاب ہوگا تلاش کرو قوم کے اندر کہیں نہ کہیں ملے گا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا بڑا دیندار تھا اس زمانے کے اعتبار سے عبادت گزار تھا عبادت گزاروں کو اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے نوازتے ہیں وہ دیکھیے بلکہ اس کی عبادت گزاری اور اس کی نیکی اولاد کو بھی کہا جاتی ہے اللہ اس کی برکت سے اولاد کو بھی معلوم نہیں فرماتے حالانکہ اولاد اتنی نیک نہیں ہے لیکن ماں باپ کی نیکی کبھی کبھی اولاد کو کام آ جاتی اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں جو ماں باپ چھوڑ کر گئے سورت القاف میں حضرت موسا اور حضرت خزر کا واقعہ بیان ہوا ہے یہ بڑا واقعہ ہے علیہ نے ایک دن قوم میں خطاب کیا تھا بیان کیا ہر نبی خطیب رہا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا تو کوئی نبی گونگا نہیں رہا ہے اس لیے یہ بات غلط ہے کہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ کیوں بولتے ہیں پھر خود بول رہے ہوتے ہیں اور بولنے کا انتظار کہ خود اپنی بات کی تردید دے یہاں تک کہ حضرت موسا علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو حضرت موسا علیہ السلام نے کیا کہا دعا کی ربی رحلی صدری یہ بہت بڑی بات شرح صدر نصیب ہو جائے شب صدر تو بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے لیکن شرح صدر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے قوموں کو آزادی دلانے میں قوموں کو نجات دلانے میں غلامیوں سے نکالنے میں جو اصول درکار ہیں اس کے نمبر دو پر ہے یا امری اللہ سے دعا کرے گا اللہ تو آسان کر پاؤں میرا کام نہیں اور اللہ جو لکنت ہے یہ اتنی دور کر دے کہ میں اپنی بات بے کم و کام قوم کے سامنے بیان کر سکوں اور پھر ظاہری بات ہے کہ اکیلا کیا کروں گا میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بات بیان کرنے میں پسی ہے تو اس کو بھی اللہ نبوت سے سرفرست کیجیے من ہارون عی عزریفی امین میرے کام کے اندر اس کو معامل بنا دیجیے کیا کریں گے اگر زبان کھل گئی تو کیا کریں گے کئی نصب دیکھا کرتی گا تاکہ ہم لوگوں کے سامنے آپ کی بڑائی بیان کریں گے یہاں تصویر کے معنی تبدیل ہے اللہ کے بندوں کے سامنے بات کھول کر بیان کریں نصب بہا کا کثیرہ و نل کا کثیرہ ان کا کند بنا بسیرا کہ حضرت علیہ السلام کا خطاب ایسا تھا کہ لوگ رو پڑے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ اے نبی اللہ یہ بتائیے اتنا شاندار بیان دیا آپ نے نبی کا بیان کیا ہوگا معمول انسان کے بیان سے متاثر ہوتے ہیں تو نبی کا بیان تو حقیقتوں پر مبنی ہوتا ہے آپ سے بڑا کوئی عالم ہے کیا عالم کے اندر نہ بھائی حضرت علیہ السلام نے کہا نہیں ہے میں عالم ہوں جو درجہ ہے حضرت علیہ السلام کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو یہ بات نہ گورا گزر گئی ایسا کیوں کہا تو کیا کہنا چاہیے تھا ارے اچھا، یوں کہنا چاہیے تھا اللہ عالم اللہ سب سے بڑے علم والے ہیں بلکہ امام بخاری رحمت اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اگر کسی سے جب پوچھا جائے کہ تم سے بڑا کوئی عالم ہے تو یوں نہ کہہ رہے کہ نہیں میں بڑا عالم ہوں بلکہ معاملے کو اللہ کی طرف متحول کرے اور یوں کرے کہ اللہ جانتا ہے کون بڑا عالم سب سے زیادہ علم والے اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے بڑا علم والا علم رکھنے والے حضرت خضر ہیں اور مجموع البحرین پہ ملے کے جاؤ اور تمہاری رہنمائی انسان نہیں کرے گا مچھلی رہنمائی کرے گی جاؤ یہ مچھلی کھانے کے لیے نہیں رہنمائی کے لیے رہبری کے لیے صبح سے چلے تھے رات بھر چلتے رہے ایک چٹان پہ جا کے آرام کیا صبح میں وہاں سے پھر چلے مقصد کی طرف اور راستے میں حضرت السلام نے کہا لا بھائی بہت بھوک لگی ہے آپ نہ منسا کرے نا سب اپنی اپنی منزل سے آگے جب نکل جاتا ہے آدمی اپنی حق سے آگے بڑھتا ہے تو تھک جاتا ہے جب بھی کوئی اپنی حق سے آگے بڑھے گا تھک جائے گا ایک دکان کی ماشاءاللہ بہت اچھی چلا رہا تھا دعائیں کروا کروا کے دوسری بھی دکان چلانا شروع کیا پہلی بھی ٹھپ ہو گئی دوسری بھی ٹھپ ہو گئی اب دونوں جگہ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ حد سے آگے بڑھ گئے دوستوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے بات آگے بڑھ جاتی ہے ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے حد سے آگے مت بڑھ ورنہ جھگڑا ہو جائے معلوم حد سے آگے بڑھتی ہے بات جھگڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو زبان کو حد میں چلانا یہ بہت بڑی نعمت ہے زبان غلط چلی تو مصیبتوں میں مبتلا ہوگا اور زبان اگر کنٹرول سے رہی خاموش رہا کوئی کوئی پریشانی کا سبب نہیں خاموشی سکون ہے اس لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ اسپیچ از سلور بولتا ہے آدمی تو یہ سلور ہے سائلنس از گولڈ خاموشی سونا ہے گولڈ اب جہاں ضرورت پڑے گی وہاں بولیں گے ضرورت کے مطابق بولنا مناسب بولا جائے گا اور جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہیں بولا وہ پریشانی سبب ہے تو حضرت یوشا نے کہا کہ وہ مچھلی کی تھری تو وہاں چٹان کرے گی چلو واپس چلو وہی تو وہ مقصد ہے ہمارا زالے کا ما کل نہ جب وہاں پہنچے تو چٹان پر ایک آدمی سفید چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں حضرت موس علیہ السلام نے سلام کیا السلام علیکم چادر ہٹا کر انہوں نے کہا اس سرزمین میں سلام کرنے والا کوئی نہیں تم کون نبی ہو کہا ہاں کیا نام ہے موسا موسا بڑی اسرائیل کہا ہاں بعد میں کانٹریکٹ ہو گیا کہ ساتھ علم سکھانے کے لیے لے چلیں گے بستی پر گزر ہوا بھوک بہت لگی ایسی بزرگ شخصیات کو دیکھ کر کوئی بھی کھانا لیکن وہ بستی والے اتنے سخت جان تھے کہ جب انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا ہمارے گھر کا کھاون پہ نہیں جانے ہمارا ہم نے سکھاؤ جاننا پہچان تو کو کہیں گا کھانا کھلاتے تھے انکار کر دیا کھیلا اب آگے آگے چلے چلے تو حضرت قدرت نے ایک دیوار بالکل گرنے کو جا رہی تھی اس کو نیچے سے ہاتھ کیوں کیا میرے والد صاحب ہاتھ بتاتے تھے نیچے سے جڑنے سے ہاتھ کیوں کیا کوئی مزدور نہیں کوئی ملازم نہیں کوئی نہیں کوئی ریتی نہیں کوئی سیمنٹ نہیں دیوار پڑی ہوگی وہ دیوار پڑی ہوگی حضرت علیہ سلام نے کہا کہ یہ فالتو کام ان لوگوں کا کیوں کیا آپ نے جب انہوں نے کھانا نہیں کھلایا کچھ نہیں کیا پھر اوپر سے ان کی دیوار سیدھی کرنے کی کیا ضرورت ہے بعد میں حکمت بتائی کہ یہ دیوار کے نیچے نیک ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے خزانہ چھوڑا ہے اور یہ دیوار اگر گر جاتی تو وہ خزانہ لٹ جاتا اور بچے محروم ہو جاتے تو اللہ نے حکم دیا کہ دیوار کھڑی کر دو تاکہ نیک ماں باپ کی اولاد محروم نہ رہے تو دیکھو ماں باپ کی نیکی اولاد کو کام آ رہی ہے اللہ نے فضر کو حکم دیا دیوار کو کھڑا کروا دیا لوگوں کو تاکہ وہ بتا ہے دیوار تو گر رہی تھی ایک دم کھڑے کیسے ہو گئی ہے لیکن کسی کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ چلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سبق پڑھا نہ تھا اس لیے پتا چلا اب وہ نیک آدمی نے ایک بچڑا خریدا تھا اور بچڑا خرید کر یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ بچڑے میں میری اولاد اور میری گھر والی کے لیے برکت کا سامان پیدا کر دے پھر وہ نیک آدمی انتقال کر گیا اس زمانے میں جبکہ بنی اسرائیل کے سرخین وہ بچڑا تلاش کر رہے تھے تو وہ مرنا جو بزرگ تھے ان کا جو لڑکا تھا وہ والدہ کا بڑا فرما بردار اور بڑی بات ماننے والا تھا اس کے بعد ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور بچڑے کے بارے میں آفر کی کہ تمہارے پاس بہت خوبصورت اور حسین بھرا ہوا بالکل بکرا ہے بچڑا ہے تو اس کو مجھے دے دو اور کچھ دینار بتائے دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں پھر ہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اس نے کہا میں میری والدہ کو پوچھ لوں ذرا کہا میں دس دینار دینے کے لیے تیار ہوں والدہ کہیں گی تو والدہ سے جا کے کہا کہ اس طرح سے ایک آدمی اپنا بچڑا خریدنے آیا ہے اتنے دینار آر میں فرما بیٹا نہیں دینا ہے نہ کہ جا کر نہ کہا لڑکے نے کہ والدہ نہ کہ دوسری مرتبہ اس نے بیس دینار آر کی آفر کی کہ بیس دینار آر میں تمہارے سے لے لوں گا مت پوچھو والدہ کو تم لے لو پیسے پہنچا دو اتنی قیمت میں کون لے گا نہیں تم کتنی بھی قیمت دو والدہ اجازت دے گی تو لوں گا ورنہ نہیں والدہ نے پھر بھی منع کر دیا تو کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ فرشتے نے کہا یہ بچڑے کی قیمت تمہیں بہت زیادہ ملنے والی ہے اور تم ماں کے فرما بردار ہو اس لیے اللہ تعالیٰ اس بچڑے کے ذریعے سے تم کو نوازنے والے ہیں اس لیے کم قیمت پر کسی کو مت دینا ایک بہت بڑی آفر آنے والی یہ تلاش کرتے ہوئے لوگ پہنچے اور سب بچڑے دیکھ چکے تھے اب یہ بچڑا ان کو آیا یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کوئی موجودہ دور میں بچڑے اور گائے کے زبان کی بات ہم لوگ نہیں کر رہے کہ کوئی اس سے غلط فائدہ اٹھائے اس وقت جو ہے گو ونش ہیں گجراتی میں اس کے اوپر قانونی اعتبار سے پابندی پابندی والا جانور دبا بھی مت کرو خریدو بھی مت سوچو بھی مت کیوں اس بنا پر کہ اللہ نے دوسرے آپشن رکھے ہوئے ہیں قربانی کے لیے وہ کیجیے اللہ کا حکم پورا کرنا یہ ہمارا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں قربانی تو کرنی ہوگی یہ تو ان شاء اللہ تک ہے اب یہ حالات بیچ میں آتے رہتے ہیں حالات آتے رہیں گے لیکن اللہ نے دین کو اتنا کشادہ اور کھول کے رکھا ہے یہ نہیں تو یہ یہ نہیں تو یہ راستے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں ہم قانون کا احترام کریں گے اور حکومت کے جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کریں اب اب چھوٹے جانور کی گاڑی بھی پکڑ لیتے ہیں تو کیا کرنا تو اس میں کمشنر صاحب کی رائے یہ ہے کہ جانور کو لانے کا طریقہ جو ہے وہ ظالمانہ نہ ہو یہ تو اسلام کی بھی تعلیم ہے کو ٹھونس ٹھونس کر اس طرح سے یہاں تو انسانوں کو ٹھونس ٹھونس کر رقشے میں ڈالتے ہیں جانور کی کیا ہے ایک رکشا میں کتنے انسانوں کو قانونی طور پر لے جا سکتے ہیں کتنوں کو لے جایا جاتا ہے بارہ آدمی رکشا کے اندر بیٹھتے ہیں ظلم ہے رکشا پر اور نہ آنے والا دوسرے کے اوپر سوار ہو کر بیٹھتا ہے جانور پر بوجھ نہ پڑے اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا جائے انسانیت کا معاملہ کیا جائے حیوان پر ستم نہ کیا جائے اتنا ٹھوس کے بیچارہ کبھی کبھی جانور اندر سے نکل کے مر جاتا ہے اتنا وہ سانس اس کا ٹوٹ جاتا ہے کھڑا نہیں رہ سکتا ہے تو قربانی کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار نہ کرو یہ ان کا قانون نہیں یہ تو شریعت کا بھی قانون ہے تو وہ کہتا ہے کہ سونے سے گرامن نہیں پڑتی ایک بڑی گاڑی کے اندر صرف دو جانور آئیں گے اندر چارہ بھی ہونا چاہیے اندر پانی بھی ہونا چاہیے جانور کے چلنے کی ذرا جگہ بھی ہونی چاہیے اس طرح سے لانا ہے خیر یہ کام دیکھنا یہ تو حکومت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے لیکن یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ جانور کو ذبح کرنے میں بھی ترحم کا معاملہ کیا جائے اور اس کو بھی اچھی طرح پوری طرح کھینچ کھینچ کر ذبح کرنے سے منع کیا جائے بلکہ فرمایا چھری پہلے سے تیز رکھو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو کیونکہ جانور جس کو اللہ کے دربار میں پہنچانا ہے اس کو ایسی تکلیف کے ساتھ نہیں پہنچانا ہے اور گوشت کھانا یہ ہمارا مقصد اصل نہیں ہے اصل میں تو اللہ کے دربار میں یہ قربانی پیش کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اب وہ حضرات تلاش کرتے ہوئے یہ نوجوان کے پاس آئے اور کہا بھائی ہزاروں جگہ پر تلاش کرنے کے بعد آپ کا یہ بچڑا ہم کو پسند آیا اب آپ اس کی قیمت بولیے انہوں نے کئی کچھ قیمت انہوں نے کہا اتنے میں تو میں نہیں دینے کا پر دینے سمجھا گیا تھا وہ انسان کی شکل میں اور بڑھاؤ قیمت اور بڑھاؤ بھائی ہمارے دل خالی ہو جائیں گے گاؤں میں نہیں جانتا لیکن میں بچڑا بھی دینے کا یہ میری پوری زندگی کی پونجی ہے اور کچھ نہیں میرے پاس اچھا تو تمہارا لاسٹ آفر کیا ہے کہا تو میرا لاسٹ آفر یہ ہے کہ یہ بچڑا لے جاؤ ذبح کرو پھر اس کا چمڑا بچھاؤ اور اس کے اوپر سونا گولڈ جو ہے وہ ڈالو اور وہ بھر جائے پورا چمڑا اتنی قیمت ارے بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے فرنا تو نہیں دینا ہے مت کرو تم اللہ کا حکم پورا مت کرو وہ جانتے تھے کہ نہیں کیا تو حالات آ سکتے ہیں مجبوراً اس کو منظور کر لیا اور باپ کی دعا کیسی لگ گئی کہ یہ بچنا پوری زندگی کی ان کی کمائی کا سامان بن گیا پوری زندگی اس میں دکھایا اتنا سونا ان کو جو ہے مل گیا یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب اتنا گھر میں رکھ سکتے ہیں اتنا نہیں رکھ سکتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ابن منظر منظور نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبد الملک ابن مروان نے ایک بوڑھے شخص کو اپنے پڑوس میں تخت کے اوپر بٹھایا تھا صاحبہ ہے انہوں نے کہا یہ بوڑھے آدمی کو تخت پر کیوں بٹھایا بادشاہ کے ساتھ جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہارود اور مارود کو دیکھ کے ہے اور اس کی دلچسپ واقعہ اور کہانی سناتا ہے اس نے جو کہانی سنائی تو یوں کہا کہ میرا باپ جو تھا وہ جادوگر تھا اور میرے گھر میں مال کی فراوانی کی فراوانی کا آنند یہ تھا کہ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں اپنا پیسہ ختم کیوں نہیں ہوتا کیا وجہ ہے تو میری ماں نے گھر کے کمرے کھول کھول کے بتایا تو چھت تک جو ہے پیسہ لگا ہوا ہے اور چھت تک جو ہے دنانیر اور درانی بھرے ہوئے ہیں اور تو کتنی بھی خرچ کر دے گا لیکن یہ پیسہ ختم نہیں ہوگا تیرے باپ نے جمع کیا تھا وہ بہت بڑا جادوگر تھا اور لوگوں کے علاج اور کنڈے کرتا تھا اور اس کے ذریعے سے اس نے کمایا ہے اور اتنا حاصل کیا ہے ارے ان کو یہ اتنا بڑا جادو کا علم حاصل کہاں سے ہوا اور ان کے شاگرد کون کون ہے شاگرد تلاش کی اور پھر شاگردوں کو تلاش کرنے نکلا تو ایک شاگرد نے کہا کہ میں تمہیں سکھاؤں گا لیکن یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے اور پھر لوہار پر لے گیا اور تین سو سیڑیاں نیچے اتر کے ایک کنواں آیا کنویں کے اندر دو آدمی لڑکے ہوئے تھے پتلا یہ ہارو مارو وہ سزا پا رہے خیر وہ تو لمبا واقع ہے لیکن اس دور میں یہ گرفت کی بات نہیں تھی تو انہوں نے سونا جمع کر کے رکھ دیا اب انہوں نے یہاں بچڑا کر کر دیا حضرت کے پاس کیا کرنا ہے آگے بتاؤ بچڑا کر کے دے دیے اب آگے کیا کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکل ند ہو بے پاؤں یہاں بات کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ بچڑے کا جسم کا کوئی عزب وہ مرنا اور مقتول کو لگاؤ مقتول کے جسم سے ٹچ کرو کیا ہوگا بس جیسے تم لگاؤ گے یہ مقتول جو ہے وہ جی اٹھے گا اتنا لمبا پروسیجر کیوں اختیار کیا گیا یہ جمعہ کو میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ ان کے دل دماغ میں جو بچڑا اور جانور پرستی تھی اس کو نکالنا تھا تو اس ورنہ حضرت علیہ السلام لاتے تھے تو مقبول زندہ ہو سکتا تھا لیکن اتنا لمبا پروسیجر اختیار کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جو محبت کی جانوروں سے اور اس کی پرستش کرتے تھے اور یہ پرستش ان کے اندر آئی تھی وہ کتنیوں کی وجہ سے وہاں سے آئے تھے نا یہ لوگ اور وہ سب جو ہے جانور پرست تھے تو یہ بھی اسی کے رنگ میں رنگ گئے تھے اور اپنی توقیق کو بھول گئے تھے تو پھر یہ سبق پڑھایا ایک پال یہ ہے کہ دم کا حصہ لگایا ایک پال یہ ہے زبان کا حصہ لگایا اور فوراً وہ جو ہے مردہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ دے دیا سزا اس کو دے دی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے دنیا کے وہ لوگ اور دنیا میں وہ عقیدے رکھنے والے جو یوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا یہ عقیدے کو نہیں مانتے مر گئے تو مر گئے دنیا انجوائے جگہ ہے انجوائے کر لیا ختم ہو گئے آگے کوئی دنیا نہیں ہے آگے کوئی ورلڈ نہیں ہے آگے کوئی عالم نہیں ہے یہ ان کا خیال ہے میرے والد صاحب ایک شہر پارسی کا پڑا کرتے تھے در نگاہش آدمی آگو بلست عام لوگوں کی نظر میں ایک ظاہر بین انسان کی نظر میں انسان کیا ہے کیچڑ اور گائے اور مٹی کا بنا ہوا ہے اور کاروان ہے زندگی بے منزل اور یہ زندگی کا کاروان اس کی کوئی منزل نہیں ہے جہاں آدمی مرا وہاں فل اسٹاپ آگے آگے کوئی لائف نہیں لیکن یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے اللہ فرماتے ہیں ہم تو آنکھوں سے تم کو دکھاتے ہیں اور یہ واقعہ تم کو سناتے ہیں اور تم اس کے گواہ بھی ہو کہ ہم نے مردے کے ایک حصے کو دوسرے مردے پر لگا کر زندہ کر دیا یہ ہمارا کام ہے مردوں کو یوں زندہ کر سکتے ہیں جب تم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا کہ مردہ زندہ ہو گیا تو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا یہ ہمارے عقیدے میں ہے اور بے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور ملبان سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا بھائی بڑا جو ہے ایمان کا حصہ یہ تو عقیدوں کے اوپر مبنی ہے اور عقیدے پختہ ہونے چاہیے تو اعمال پختہ ہوں گے اور نیکیاں جم کر ہوں گی اور اس کے اندر یقین کی کیفیت بنے گی اور اگر عقیدے کمزور ہوں گے تو امان میں کمزوری آئے گی اس کو چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھ لو عقیدے کی مثال جڑ کی طرح ہے جڑ روٹ کی طرح ہے اور امان کی مثال جو ہے وہ درخت کی شاخیں اور پتوں کی طرح ہے ظاہری بات ہے کہ جڑ نظر نہیں آتی اسی طریقے سے عقیدہ دل کی چیز ہے وہ نظر نہیں آتی اور نظر جو آتا ہے وہ عمل نظر آتا ہے عمل کے اندر جب جڑیں گہری ہوں گی تو درخت کی شاخیں شاداب اور آباد ہوں گی بالکل اسی طرح جب یقین اور عقیدے کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو عمل صالحہ کی شاخیں جو ہیں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 اللہ دین کا ذوق شوق ادا فرما اپنی رضائے دائمی ادا فرما اے اللہ جو زائرین حج کے لیے جا چکے ہیں ان کی جو جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما ان کے تمام ارکان و اعمال جو ہونے والے ہیں اپنے فضل سے منظور فرما جن کی تمنائیں ہیں اور نہ جا سکے اپنے فضل سے انہیں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت سے سرفراز فرما جانے والوں کو اللہ بار بار جانا اور وہاں کا احترام نصیب فرما اے اللہ قربانی کے ایام قریب ہے اپنے فضل سے قربانیاں کرنے والوں کو عطا فرما اور اللہ ان کی قربانیوں کو اپنے فضل سے منظور و قبول فرما اور اللہ ناخوشگوار جتنے واقعات ہیں اس سے تمام علاقوں کی عبادت فرما اے حالات کو سازگار فرما اللہ کے بہار اور پورنیہ جتنے علاقوں میں سیلاب ہے اپنے فضل سے سیلاب زدگان کی مدد فرما جو مدد کے لیے پہنچے ہیں ان کو ہمتیں عطا فرما اے اللہ صاحب کی ایسے حوادثات سے مسائل سے آلام سے اپنے فضل سے حفاظت فرما اللہ جہاں بارشوں کی کمی ہے اپنے فضل سے بارہ نے عطا ادا فرما اے اللہ والی بارش برسا اے اللہ جہاں سیلاب سے نقصان ہے اللہ وہ نقصان کا غیر سے اظہارہ فرما تلاقی کی شکلیں پیدا فرما جو لوٹ گئے ہیں جن کے گھر ڈوب گئے ہیں ایسا غیر سے ان کے گھروں کے بننے کی شکلیں پیدا فرما اے العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اللہ اس پورے مجمے کی مفرت فرما اور دور دراز بہت سی خواتین بھی دور مائک سے جو ہے وہ یہ تفسیر وغیرہ سنتی ہیں اللہ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں گے ان کا ہاتھ اٹھانا بھی منظور فرما پورے مجمے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منظور فرما گیا چار کا ذکر ہے محدود ہے اور باقی جن لوگوں کو جو ذکر بتائے گئے ہیں اور طریقے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ذکر کرتے رہے مراقبہ ہمارے سلسلے میں اصل ہے چند لمحوں کے لیے اور چند منٹوں کے لیے باقاعدہ پابندی کے ساتھ روزانہ کیا جائے تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے جو اوراد بتائے ہیں ان کی بھی پابندی کی جائے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توقع بتا سکتا ہے تیرے سوا موجود کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو بس آخر زبان میرے آردے کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ بے بیدار شو بیدار شو در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول رضا دل کا اصلی کام اللہ کی یاد عز دوست یارو یہ دنیا دار پانی سے مطلب لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے پایا لگات دنیا میں اپ کوئی گئی تیری گی نادانی روزی رکھ نماز پر خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ کی تجھے ایک دن کام آنی ہے مانگے کہاں جائیں سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون سب کا دادا ہے تو سب کو دیتا ہے تو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبواب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن سويا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تحير قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الزيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إليك رب فحفظنا وفي أنفسنا لك فضللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا گردانیوں سے درد در فرما اے اللہ بہت مجرم ہیں اللہ گناہ گار ہیں اللہ کار ہیں اللہ اقراری باقی ہیں اللہ نے معاف نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے اللہ دردر کی کر پر آئے ہیں اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما کرم کی دے دے اللہ نے معاف فرما دیا میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے اللہ پوری امت کے حالات پر ہم فیصلے فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما اللہ اپنی شان قریبی کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے گناہوں پر آپ کو در گلم کی طرف چلا دے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے اللہ ہمارے یقین کو مستحکم بنا دے اللہ دل سے ہونے کا پکا یقین عطا فرما دے اس پر اعتماد عطا فرما دے اللہ ہونے کا یقین عطا فرما دے اللہ ہماری پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور کرنا دے اللہ ہمارے دل کی بگاڑ دور کرنا دے اللہ ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما دے اللہ ہمارے باطن کی اصلاح فرما دے اللہ ہمارے قلوب کو پورے معرفت سے منور فرما دے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور اپنے مخصوص بندوں میں سے ہمیں بنا دے اپنے فضل سے ہمیں قبول فرما دے اللہ دین کے لیے قبول فرما دے اللہ عبادتوں کے لیے قبول فرما دے اللہ کے وسلم کو آباد کرنے والا بن ہمارے اللہ بنا دے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے اللہ قلب کو شاکر بنا دے اللہ جسم کو تیرے ہم کام پر عامل بنا دے پہلام العالمین آزمائشوں سے ہمیں نہ آزما اللہ ہم کمزور ہیں فکر کرتے ہیں اللہ کرم کی بھی مانگتے ہیں اللہ ہم کے فیصلے فرما دے پوری امت کی مغفرت فرما دے امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے تلاوت کا جذبہ آباد فرما دے نماز کی پابندی ادا کروا دے سے مانگنے والا بنا دے سامنے والا بنا دے اللہ ہمارے مسائل کو حل کروا دے اللہ پوری امت کے مسائل کو حل کروا دے اللہ دین کی محنت کرنے والوں نے ہمیں شمار کروا دے اللہ علامتی دین کی محافت ہمارے دلوں میں جاگردیش کروا دے اللہ نیتوں کی ارقت ہمارے دلوں میں جاگردیش کروا دے اللہ تیری رضائے دائمی ادا کروا دے تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنے بندوں میں میں شامل فرما دے اللہ العالمین گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگود فرما دے اللہ ہمارے جوانوں کو تیرے گھر کی طرف آنے والا بنا دے دین کی طرف آنے والا بنا دے اللہ تیرے راستے میں چلنے والا بنا دے اللہ اللہ کرنے والا بنا دے تیری یادوں بھری زندگی ادا فرما دے ہمیں نکال دے اے اللہ تیری یادہ بھری زندگی عطا فرما دے بیداری والی زندگی عطا فرما دے اللہ غفلت والی اور سارے غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما پورے مجمے کی ممکنت فرما اللہ ضرورتوں کا زیر سے تکمل فرما قانونی چارہ جوئیاں اور پابندیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اسپتالوں سے اور اللہ کچہریوں سے اور اللہ پولیس تھانوں سے ایسی تمام خطروں کی جگہ سے ہماری حفاظت فرما اللہ عافیت والی زندگی اللہ فرما اللہ ہم نامان والی زندگی عطا فرما اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہماری اور ہمارے جان مال کی حفاظت فرما ہماری اولاد کے نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا فرما جو دنیا کے ایمان پر گئے اللہ جنت میں اعلیٰ اور مقامات عطا فرما جبھی قبرستان والوں کی بے انتہا مغفرت فرما اللہ اس پورے بندے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ اس دنیا سے جانے کا وقت کو اللہ حفاظت ایمانی نصیب فرما اے اللہ کی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خیر منظور فرما بے رحمت کے یار امر رحمین پیر کے روز انشاءاللہ شاء اللہ پورا میں بعد نماز عشاء نو بجے نماز کا وقت ہے بچے سو